الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعزيز سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الصناع والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما آتيت ولا معتي لما منات ولا ينفع ذا الجد منك الجد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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے ایسی جو مضبوط ہے اور سیدھی ہے اور ایسے اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک عمل کماتے ہیں بڑے اجر کی اور بڑا اجر جنت کی صورت میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مامن الانبیاء نبی اللہ وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيْتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ تابعا اللہ العزت نے جتنے نبی بھی مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور ایسا معجزہ دیا جس قدر اللہ تعالیٰ کو اس نبی کی امت کی مقدار بنانا منظور تھی اور جب میری باری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجی قرآن کریم کی شکل میں تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت میری ہوگی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاط و سلام کے بعد اللہ قبر حاکمین نے بندوں کے ساتھ رابطے اور خطاب کے لیے قرآن حکیم کو اختیار کیا ہے قرآن پاک کی یہی بہت بڑی فضیلت ہے اور بندے کا بھی بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے ذریعے بندے کو خطاب فرمایا اللہ رب العزت کا کلام بہت زیادہ ہے قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے لو كان البحر البحر مدادا لكلمات ربي ربي قبل أن كلمات ولو جئنا بمثله ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں ساری دنیا کی لکڑی کلمے بن جائیں اور سب لوگ لکھنے لگ جائیں تو اللہ رب العزت کے کلمے ختم نہیں ہوں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس قدر اللہ رب العزت کا کلام وسیع ہے اور زیادہ ہے تورات بھی اللہ کا کلام ہے انجیل بھی اللہ کا کلام ہے زبور بھی اللہ رب العزت کا کلام تھا صوف ابراہیم بھی اللہ رب العزت کا کلام تھے لیکن اللہ کم الحاکمین نے اپنا سب سے عظیم الشان کلام قرآن حکیم کی شکل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں ہے اسی لیے اس قرآن کا یہ مقام ہے کہ اس کے ساتھ تعلق والی ہر چیز اپنی جنس میں سب سے عظیم شان اور سب سے زیادہ عزت والی سب سے زیادہ فضیلت والی سب سے زیادہ شرف والی ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کلام وہی مقام رکھتا ہے جو اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق پر مقام ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے حضرت جبیل علیہ السلاۃ والسلام نے لیا حضرت جبیل علیہ السلاۃ والسلام تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت و عظمت شرف اور فضیرت والے فرشتے ہیں اللہ کم الحاکمین نے دنیا کا یہ سارا نظام فرشتوں کے ذریعے قائم کیا ہوا ہے اس کی مرضی وہ جو چاہے سو کرے کوئی فرشتہ کچھ کر رہا ہے کوئی فرشتہ کچھ کر رہا ہے اور ایک عظیم فرشتہ وہ ہے جو انسانوں کی روزیوں پر مقرر ہے ایک عظیم شان فرشتہ وہ ہے جو انسانوں کی اندر روح پھونکنے پر مقرر ہے لیکن انسان کا جسم انسان کی جان انسان کی روزی رزق جسے انسان کھا رہا ہے ان سب چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے پہلی حیثیت انسان کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی وہی ہے جس کے ذریعے انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے روح کی زندگی جسم کی زندگی کی نسبت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس لیے جو فرشتہ آسمان سے روح کی غذا لے کے آیا

جب تک انسان کے پاس اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی روح کی یہ غذا اور روح اور زندگی اور جان نہیں تھی اس وقت تک انسان مردہ ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آئی اس کے بعد انسان کو زندگی میسر آئی اور وہ انسان جس کو قرآن حکیم مل جائے وہ زندہ و تابندہ ہے سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ دل جس میں قرآن کریم کی کوئی آیت محفوظ نہیں ہے کل بیت تل اجڑے ہوئے کھنڈر جیسے گھر کی طرح ہے دل تب آباد ہوتا ہے جب اس کے اندر قرآن آئے اگر قرآن کسی دل میں نہیں ہے کسی دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے سمجھے انسان کے میرا دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے اگر کوئی شخص اپنے دل کو آباد کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس دل کے اندر قرآن حکیم کو بھرے جی، جوں جوں قرآن کریم آتا رہے گا تو تو دل آباد ہوتا رہے گا یہ اترا ہی دلوں کے لیے ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تو اللہ کے پاس سے لانے والے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور جس کے پاس آیا وہ کون ہے سید الاولین والآخرین ہے امام الانبیاء والمرسلین ہے شفیع المذنبین ہے سید ولد آدم ہیں سید البشر ہیں حبیب اللہ ہے خلیل اللہ ہے اللہ رب العزت کے سب سے پیارے نبی اور رسول ہیں خلت کا مقام انبیاء اکرام میں سے صرف دو کو ملا ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہے خلت اللہ رب العزت کے قرب کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مقام ہے یہ ان دو کے علاوہ دادے پوتے کے علاوہ کسی کو نہیں ملا ایک ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن حکیم بھیجا اس کے اس آیت میں فرمایا تنزیل رب تنظیل یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترنے والی کتاب ہے نزل به روح الامین لے کے آنے والے کا لقب روح الامین ہے نام جبریل ہے وہ سید الملائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں ان کے پاس آیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ تیرے دل پر ہم نے اتارا ہے قرآن حکیم براہ راست اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا امام الانبیاء کو فکر تھی ابتدا میں کہ مجھے ساتھ ساتھ تیز تیز یاد کرنا چاہیے جبیلا علیہ السلام پڑھتے امام الانبیاء ساتھ ساتھ تیزی سے دہراتے کہیں بھول نہ جائے اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں اتار دیں لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن علينا بيان اپنے منہ کو اپنے ہونٹوں کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے مت ہلاؤ جلب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان علينا جمعه بخرآن یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو تیرے دل میں جمع کرنا اور اس کو تجھے پڑھانا اور پھر اس کے بعد اس کے معانی اور مفہوم کو تجھ پر روشن کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مقام و مرتبے مطلب کی عظیم شخصیت ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا جس کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن سب سے عظیم شان شاید اللہ نے عطا فرمائی وہ اپنا کلام قرآن حکیم ہے اور اللہ رب العزت نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کو محنت کیے بغیر ہی قرآن حکیم یاد ہو جاتا تھا یہ امام الانبیاء کا معاہدہ ہے ہمیں تو ہزاروں بار دہرانا پڑتا ہے پھر بھی بھول جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت دینے پہ آئے تو ایسے ہی دیتا ہے ایک حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے دیر سے آئے بہت دیر تک ہم نے انتظار کیا دن اچھی طرح روشن ہو گیا اور احادیث اس کی روشنی میں پتہ ہی چلتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہمیشہ ہی منہ اندھیرے پڑھتے تھے صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے نکلتی تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے لوگ منہ اندھیرے ہی واپس ہو جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے دیر سے آئے اچھی طرح روشنی پھیل گئی جماعت کرائی جلدی سے کرا دی حسن معمول لمبی نماز نہیں پڑھائی فجر کی نماز آپ لمبی پڑھاتے تھے آج مختصر نماز پڑھائی اور سلام پھیرا منہ صحابہ اکرام کی طرف کیا اور حکم دیا کہ مساف حکم جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو کوئی اٹھے نہ اور پھر فرمایا کہ میں بتاؤں کہ میں نماز کے لیے آج لیٹ کیوں ہوا فرمایا مہربانی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح اٹھا نماز تحجد ادا کی لیکن نماز میں طبیعت میری بوجر ہو گئی نیند آنے لگ گئی اتنی بوجر ہو گئی کہ مجھے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو میں سو گیا نیند آ گئی سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ میں اللہ رب العزت کے پاس ہوں فی احسن صورت اللہ رب العزت اپنی بہت ہی خوبصورت شکل میں مجھے دکھائی دیے اللہ کے الحاکمین نے مجھ سے پوچھا یا محمد الملا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ملا اعلی اللہ رب العزت کے بڑے فرشتے کس مسئلے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر پوچھا کہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے کس مسئلے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں میں نے کہا لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے اللہ کم الحاکمین نے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا مہربانی فرمائی مجھ پر اور مجھے اس سے اتنا سکون و اطمینان ہوا میں نے اللہ رب العزت کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور اللہ رب العزت کا میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھنا تھا مجھے پوری دنیا دکھائی دینے لگی سارا کچھ میرے سامنے روشن ہو گیا اور میں نے سب کچھ جان لیا پہچان لیا پھر اللہ رب العزت نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ فرشتے کس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے عرض کی اے اللہ فرشتے کفارات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ گناہ کس چیز سے معاف ہوتے ہیں انسانوں کا چھٹکارا کس چیز سے ہوگا انسان جو خطائیں کر بیٹھے ہیں ان سے نکلنے کی کیا صورت ہے انسان جو برائیاں کر چکے ہیں اعمال بد سر انجام دے چکے ہیں ان کے انجام بد سے بچنے کے کیا طریقے ہیں اس بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ انسان کیا کیا کریں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی لے سکیں گے اور ان کو ان کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا سزا نہیں بھگتنی پڑے گی تو پوچھا اللہ رب العزت نے پھر بتاؤ وہ کیا ہے کفارات کیا ہے جس کے ذریعے انسانوں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں نقل الجمعات پہلا کفارہ جس سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ انسانوں کے قدم جو جمعہ پڑھنے کے لیے مساجد کی طرف چلتے ہیں اس سے ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت انسان کے گناہ معاف کر جاتے ہیں اور دوسری بات ان فل مساجد عبادت سرخ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً نماز سے مسجد سے نکلنے کی بجائے مسجد میں دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک انسان بیٹھا رہے گا اتنی دیر تک اس کے گناہوں کی معافی لکھی جاتی رہے گی اور تیسری بات جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسانوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں اس باغ الوضو کری الکریحات ٹھنڈی رات ہو ٹھنڈا پانی ہو اور وضو کرنا پڑے تو انسان جی نہ چرائے بھاگے نہ اور وضو سے جان نہ چھڑائے اور وضو ایسے نہ کرے کہ جیسے بس ایک لفظ پورا کرنا ہے ذمہ داری ادا کرنی ہے بلکہ اس وقت بھی ویسے ہی وضو کرے جیسے شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے بناس سنوار کے جو شخص وضو کرے اللہ حکم الحاکمین اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک وضو کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ جھڑتے رہتے ہیں تو اللہ حکم الحاکمین نے پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ درجات کیا ہوتے ہیں یہ تو کفارات ہیں جس کے ذریعے انسانوں کے گناہ مٹتے ہیں انسانوں کے درجے کس چیز سے بلند ہوتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا اللہ رب العزت کے فرشتے اس بارے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے درجے بلند ہوتے ہیں صلت الارحام رشتہ داریاں جوڑنے سے ولیم الکرام اور میٹھی گفتگو کرنے سے پسندیدہ اور پیاری گفتگو کرنے سے جس سے کسی کا دل نہ دکھے سننے والے کا دل ٹھنڈا ہو سننے والے کے کان ٹھنڈے ہوں ایسی گفتگو انسان کے درجات بلند کرتی ہے وسلا سن یامن اور ایسے وقت نماز پڑھنا جب ساری دنیا سو رہی ہو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے امت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دیر سے تشریف لائے صحابہ اکرام اگرا رہے تھے بیٹھے مسجد کے اندر اونگ آ رہی ہے آ کے امام الانبیاء نے فرمایا دیر ہو گئی ہے تم بیٹھے ہو اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے تم جاگ رہے ہو آج اس وقت اللہ کا مرحاکمین تم پر نظر کرم فرما رہے ہیں یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت دنیا سو جاتی ہے جو سوتے نہیں ہیں وہ آوارگی میں ہوتے ہیں اور جو نیک اور سالے لوگ ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو رات کے پچھلے پیر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے دربار میں مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور نوازے پڑھتے ہیں یہ چیز بندے کے درجات بلند کرنے کے کام آتی ہے اور پھر اللہ کم الحاکمین نے فرمایا سل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اب دینے پہ آیا ہوا ہوں کچھ مانگ لویا نے کیا مانگا اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اے اللہ الخيرات میں تو اسے توفیق مانگتا ہوں نیکی کے کام کرنے کی و ترکل اللہ میں تو اسے توفیق مانگتا ہوں برائیاں چھوڑنے کی اے اللہ میں اسے توفیق مانگتا ہوں کہ میں مسکینوں سے محبت کروں دنیا ساری مالداروں سے محبت کرتی ہے مفادات کے لیے اپنی حوث کے لیے اپنی ضروریات کے لیے اپنی مطلب پرستی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین وقت میں جب اللہ رب العزت سے ملے ہوئے ہیں اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں حب المساکین اللہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے مسکینوں کی محبت نصیب ہو جائے وان ترحمنی و تب فر علی وان تب فر علی و ترحمنی اور اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے اس سے اگلا سوال یہ ہے ویزا بے قوم ان فخ بزنی غیر اللہ جب تو قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے آزمائش کا ارادہ کرے مجھے آزمائش اور فتنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لینا وہ اصالوں کا حب کا وہ حب امنی حب کا وہ حب امنی قرض بنی حب کا اللہ اگلے میرے سوال یہ ہے اصلوں کا حب کا میں تو اسے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وہ حقبہ میں یہ حب کا اللہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے اس عمل کی محبت نصیب ہو جائے جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا لوگوں جو کچھ میں بتا رہا ہوں جو کچھ میں سنا رہا ہوں جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں جو کچھ میں سکھا رہا ہوں جو دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ حق ہے سچ ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت مہربان تھے اسی مہربانی کا نتیجہ تھا کہ امام الانبیاء کو رتہ نہیں لگانا پڑتا تھا اس کے بغیر ہی قرآن حکیم یاد ہو جاتا تھا براہ راست اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے دل پر قرآن کریم اتارا اور اس کے بعد اترا کہاں مکے میں مکہ کا ایسا شہر ہے ساری دنیا میں سب سے عظیم شان اور افضل ترین مقام بیت اللہ اور مکہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں دفن ہے وہ اس کائنات کا وہ مقام جہاں امام الانبیاء ہے امام الانبیاء کی وجہ سے اس خطہ زمین پر سب سے افضل مقام تو وہ ہے اس کے بعد سب سے عظیم شان مقام مکہ ہے بیت اللہ ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں وہاں قرآن حکیم کا نظور شروع ہوا اور قرآن حکیم کے نزول کی تکمیل اللہ رب العزت نے اس دنیا کے دوسرے مقدس ترین شہر مدینہ منورہ میں فرمائی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد جانے کا حکم ہوا اور اترا کس مہینے میں اللہ کم الحاکمین نے رمضان کا تعارف ہی یہ کرایا کہ رمضان کے بڑے شرف ہیں ان شرفوں میں سے سب سے بڑی فضیلت سب سے بڑا مقام سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی فضیلت رمضان کی کیا ہے شاہ رمضان اللہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے خدل اب من الخدا فرقان انسانوں کو اسی کے بھی یہ تو راہ ملتی ہے اور یہ ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں ہدایت بھی ہے ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اس لیے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت ہی عظیم شان ہدیہ اور تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑا شرف اور بہت بڑی فضیلت ہے اور رمضان مبارک کے بھی اس رات میں جس کے بارے میں الفجر اس ایک رات کی عبادت تراسی برس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے انسان اتنے برس عبادت کرتا رہے اس ایک رات کی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی عبادت انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے صحیح کی روایت حضرت ابو ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام القدر ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه جس شخص نے اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کے لیے لیلت القدر کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے یہ ہے قرآن حکیم کا مقام و مرتبہ اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا بھی مقام و مرتبہ اتنا ہی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ اقرا القرآن فین الامام مسلم راہام الرحیم حضرت امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امام باہری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا آپ فرما رہے تھے لوگوں قرآن پڑھا کرو اتراً قرآن قرآن پڑھا کرو کیوں فی نہ شفیع یہ قیامت کے دن جو اس کو پڑھنے والے ہیں ان کی سفارش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کی شفاعت قبول نہ فرمائے یہ تو بیجا ہی اللہ نے دنیا میں اس لیے ہے کہ جو اس سے چمٹ جائے اس کا مقام و مرتبہ بن جائے حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام المیہ یب حضر کتاب اقوام آخرین جب سے آیا ہے ساری دنیا کو اس نے کام پہ لگا رکھا ہے کوئی اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے کوئی اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے اس پر عمل کر کے اس سے محبت کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کی تلاوت کر کے اس پر عمل کر کے اس کے ساتھ الفت قائم کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا رہا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کسی کو چھوڑتا نہیں ہے جب کسی کے ساتھ کسی تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے چمٹ جاتا ہے اب لوگوں کی مرضی ہے اس کے ساتھ دو سلوک ہو سکتے ہیں کسی کا جی چاہے اٹھا کے اسے پیچھے پیچھے پھینک دے جو اسے اٹھا کے پیچھے پھینک دے گا یہ قرآن کریم آرام سے پیچھے نہیں ٹکے گا اس انسان کو پیچھے دامن سے پکڑ کر کھینچے گا اور جھرنے میں پہنچا دے گا اور جو شخص اس قرآن کو اپنا امام بنا لے گا اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لے گا اپنا رہنما بنا لے گا اپنا ہادی اور رہبر اور مرشد بنا لے گا اس کو اپنے آگے لگا لے گا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس سے پوچھ پوچھ کے چلے گا اس کو اپنی عملی زندگی میں رائج کرے گا اور سمجھے گا کہ یہ کتاب ہدایت ہے رہنمائی کے لیے آئی ہے مجھے اس کے بغیر دم مارنے کا حق نہیں ہے جو شخص اس کو اپنا امام بنا لے گا اس کو آگے سے دامن سے پکڑے گا قرآن حکیم اور جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو قرآن کریم کے ساتھ جس کا جون سا چاہے رشتہ قائم کر لے کسی نے اس کو امام بنا لیا تو جنتی ہو گیا کسی نے اس کو پیچھے پھینک دیا تو جہنمی ہو گیا فرمایا محمد رسول رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم نے عن النواس بن بن سمعان سمعان رضی رضی تعالی تعالی عنہ قال سمعت يقول نواس صحابی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے سنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے یوتا یوم القیامت بالقرآن و اہلہ الذین سورة البقرة عمران تحاج جامعا رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ امام الانبیاء فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن قرآن لایا جائے گا اور قیامت کے دن صاحب قرآن بھی لایا جائے گا جو قرآن پڑھتا تھا ضروری نہیں ہے کہ سارے قرآن کا حافظ ہو جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اتنے کو اس نے اپنا امام بنایا ہوا تھا اس کے مطابق عمل کرتا تھا کسی کو ایک آیت آتی ہے وہ اسی آیت پر عمل کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہی قیامت کے دن اس کی نجات کا باعث بن جائے گی نیا قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ساتھ ہی صاحب قرآن کو بھی لایا جائے گا اور فرمایا کہ صاحب قرآن کون ہوتا ہے صاحب قرآن وہ ہوگا جو دنیا کے اندر قرآن پر عمل کیا کرتا تھا یہ عمل کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے صرف تبرک کے لیے نہیں ہے موسمی کتاب نہیں ہے سیزن کی کتاب نہیں ہے اس کا کوئی موسم نہیں ہے کہ اس موسم میں پڑھ لی پھر اس کے بعد جان چھڑا لی یہ موسم اس لیے ہے کہ اس موسم میں سے باقی کی نسبت زیادہ پڑھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسی موسم میں پڑھنا ہے میں کہ امام الانبیاء ہمیشہ ہی پڑھتے تھے لیکن رمضان میں بہت زیادہ پڑھتے تھے اس لیے رمضان المبارک میں اس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اور آگے آگے قرآن کے سورہ بقرہ اور سورہ اعلی عمران ہوں گی اور اللہ رب العزت کے سامنے جا کے بندے کی طرف سے دلیل پیش کریں گی اے اللہ اس بندے نے ہمارا دھیان رکھا تھا تو اس کو معاف کر دے اللہ کم الحاکمین ان صورتوں کی شفاعت قبول کر کے بندے کو معاف فرما دیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے آپ سب نے سنی ہوئی ہے خیر من تعلم القرآن تمہارے اپنے عزت کے معیار ہیں اپنے وقار کے معیار ہیں تمہارے نزدیک معاشرے میں کوئی ایسا آدمی معذر ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو جس کا گھر اونچا ہو جس کا گھر بڑا ہو جس کے کپڑے اچھے ہوں جو قداور ہو صحت مند ہو سب نے اپنے اپنے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں اللہ سے بھی پوچھ لو اللہ کے نزدیک دنیا میں سب سے معزز کون ہے خیر حکمن تعلم القرآن وعلمہ و تم میں سب سے بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قرآن پڑھتا قرآن سیکھتا قرآن پڑھاتا اور قرآن سکھاتا ہے اس سے بہتر آدمی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کے کلام سے چمٹا ہوا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع سفارت الکرام البرار قرآن کریم کا جو ماہر ہے روانی سے جولانی سے تیزی سے بغیر تکلف کے قرآن پڑھتا ہے بالکل جیسے باتیں کرتا ہے ویسے ہی قرآن پڑھتا ہے اس کی محبت نے اسے یہاں پہنچا دیا ہے سفارت الکرام اللہ کے معزز مکرم اور مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن دل یقر القرآن عظر القرا کے اور جو شخص مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے جیسے خواتین اڑ اڑ کے ایک ایک لفظ کر کے پڑھتی ہیں فرمایا پڑھتا ہے اڑتا بھی ہے بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اور مشکل ہے اس کو پڑھنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ دو اجر دیتے ہیں ایک قرآن پڑھنے کا اجر ایک اڑنے کا اجر اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ایک قرآن پڑھنے کا اجر ایک قرآن پڑھتے ہوئے اڑنے کا اجر مشکل پیش آتی ہے اس کا اجر یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے اللہ رب العزت کا یہ قرآن جس کی اتنی فضیل ہے اتنے مقام ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی ایسی کتاب ہے جو تبرک کے لیے آئی ہے چھپ کے بند کر کے خوبصورت گلافوں کے اندر اس کو الماریوں میں رکھ دو نہیں یہ کتاب ہدایت ہے اور کتاب علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب عمل ہے اس کا ایک منحج ہے اس کا ایک دستور زندگی ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیتی ہے اور اس طریقے کے مطابق جو چلے گا قرآن اس کا ہے جو اس طریقے کے مطابق نہیں چلتا قرآن اس کا مخالف ہے جو جایا میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا ان حاض القرآن للتی ہی اقوام بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ایسی راہ کی جو مضبوط راہ ہے ہر راستہ چلنے والا انسان بھول سکتا ہے ہر پیشوار رہنما انسان کو غلط راہ پہ لگا سکتا ہے اور ہر بڑے سے بڑا اور اہم سے اہم انسان خطائیں کر سکتا ہے لیکن جس شخص کا امام قرآن ہے جس شخص کا مقتدا پیشوار رہنما قرآن ہے جس شخص نے قرآن کو اپنا امام بنایا ہوا ہے جو اس کے مطابق چلتا ہے وہ سمجھ لیں کہ نہ زندگی کے اندر کبھی رب بھولے گا نہ قیامت کے دن بد نصیب ہوگا اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے لکھا ہوا ہے تباہ خدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میں تیرے اختیار میں ہوں پیشانی ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پلے کچھ نہیں ہے ناسیتی بھی کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے معذن سیاح حکم کا اللہ تیرے احکام مجھ میں جاری و ساری ہے عدل سیاح قضاؤ کا میرے بارے میں تیرے فیصلے برحق ہے کا بکل اسمن ہوا لگا اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنا رکھا ہوا ہے سمجھتا بھی ہی نقص کا او انزلتا ہوں ہی کتابیں کا یا تو نے اپنی کسی کتاب میں اسے لکھا ہوا ہوا ہے حدم من کا یا اپنی مخلوق میں سے تو نے وہ نام کسی کو سکھایا ہے تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں سوال کیا ہے اجعل القرآن ربی قلبی اللہ قرآن کو میرے دل کی رونق بنا دے بنور صدری اور میرے سینے کا نور بنا دے وجلا ہمی و غمی اور میرے دکھ درد اس سے دور ہوں وضحاب حزنی میرے غم اس کے ذریعے دور ہوں جو بندہ بھی مصیبت کے وقت مشکل کے وقت دکھ کے وقت غم کے وقت یہ کلمے کہہ لے یہ دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرج اللہ ہوں بے بہی فرحا او فرجا اللہ تعالیٰ اس کا دکھ دور کر دیتے ہیں مصیبت ہٹا دیتے ہیں اس مصیبت اور دکھ کی جگہ اس کو خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے افلانتا تعلمہ یہ ہم یاد ہی نہ کر رہے اس دعا کو جب بھی کوئی مصیبت آئے یہ پڑھ لیا کرے امام الانبیاء نے لمن ان فرما ضروری ہے کہ جو شخص اس دعا کو سنے ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد کر لے ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد کر لے صحابہ اکرام نے پھر اس کو خوب یاد کیا تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو قرآن کا واسطہ دے کر اللہ سے کی جاتی ہے اس کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وعدہ دیتے ہیں کہ اللہ کم الحاکمین انسان کے سارے دکھ دور کر دیتے ہیں سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ میں تجھے کوئی ایسی بات نہ بتاؤں تجھے کوئی ایسا ہدیہ نہ دوں تجھے کوئی ایسا تحفہ نہ دوں تین ایسی قرآن کی صورتیں نہ تجھے سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے سورات میں بھی اتاری انجیل میں بھی اتاری زبور میں بھی اتاری اور قرآن حکیم میں بھی اتاری میں اللہ کے سور ضرور بتائیے کیا چاہیے مجھے اس سے زیادہ اس کے سوا مجھے کیا چاہیے اور سید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آخری تین صورتیں ہیں قلح اللہ احد اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس اور ساتھ ہی فرمایا کہ کبھی نہ بھولنا ان کو اور ساتھ ہی فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تو سونے سے پہلے ان صورتوں کو نہ پڑھے صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات سنی کہ ان کو کبھی نہ بلانا اور کبھی بھی رات کو ان کو پڑے بغیر نہ سونا اس دن سے لے کر آج تک میں نے ایک رات بھی ان کو پڑے بغیر نہیں اور ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا من نہ جاتو یا رسول اللہ ماں میں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کوئی نجات کا راستہ بتا دو جس سے انسان کی جان قیامت کے دن جہنم سے چھوٹ جائے اور جس کے ذریعے انسان رہائی پالے امام الانبیاء نے تین وصیتیں کی بڑی عظیم شان وصیتیں احفظ علیک علیہ کا ولی عصا کا بھائی اعلیٰ کا احرس علیہ کا لسان کا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ اس کا مناسب ترین استعمال ہونا چاہیے یہ زبان انسان کو زلیل و رسوا کرواتی ہے کا کا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جانا چاہیے ہمارا گردی کی بجائے گھر میں رہنے کی کوشش کر لب کے اعلیٰ خطیتی کا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ کو یاد کر کر کے ساری عمر روتا ہی رہے حتیٰ کہ اللہ کم الحاکمین معاف فرما دے سو میرے میری بہنوں اللہ کم الحاکمین نے کتاب کو عمل کے لیے اتارا ہے تبرک کے لیے نہیں کہ اس کو پڑھا اس کو وظیفہ بنا لیا اور بات ختم ہوئی یہ عمل ہے دستور حیات ہے ہماری عملی زندگی میں اس کو رائج ہونا چاہیے ہمارا لباس ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہماری گفتگو ہمارا لین دین ہمارے گھر کے اندر رہنا ہمارا باہر جانا ہر کام قرآن کریم کے مطابق ہونا چاہیے جو شخص اس کو چمٹ جائے گا وہ سمجھ لے کے اس نے سیدھی راہ پالی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام حبل اللہ المتین ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے الحرمت الوسطی بھی اسی کا نام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا مضبوط ترین دین ہے اور جو شخص اس دین کو سنبھال لے گا الحرمت الوسطی کو سنبھال لے گا اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لن فسام لها والله سمیع علیم لوگوں دھیان سے سن لو یہ العروت الوسطى ہے جس نے دین کی رسی کو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اس نے ایک ایسی رسی پکڑ لی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی جنت تک پہنچائے بغیر انسان کو کبھی نہیں چھوڑے گی تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں اس کتاب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اسے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا ادب یہ ہے کہ انسان ظاہری و باطنی بہترین حالت میں اس کو پڑھے اور جو پڑھے اس پر غور کرے اور جو پڑھے اس کو طریقے سلیقے اور بہت ہی عمدہ آواز اور عمدہ طریقے کے ساتھ پڑھے یہ قرآن کریم کا تیسرا ادب ہے چوتھا ادب یہ ہے کہ جو پڑھے اس کے مطابق عمل کرے اور پانچواں آدر یہ ہے کہ جو پڑھے لوگوں کو پڑھائے اور چھٹا عدل یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے پڑھانے والے سیکھنے والے سکھانے والے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کا ادب و احترام کرے یہ بھی قرآن کریم کا احترام ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن والے اللہ والے ہیں اہل القرآن اہل اللہ قرآن والے اللہ والے ہیں اللہ والے دنیا کے اندر ادب و احترام کے حقدار ہیں جتنا ادب و احترام صاحب قرآن کا دنیا میں اللہ نے رکھا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے کوئی صاحب قرآن کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے وہ سمجھے کہ میں قرآن کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں اللہ کمل حاکمین اپنے اس کلام پاک کے ساتھ بدسلوکی کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دن رات اس پر پیرا ڈالیں اس کے ساتھ تعلق جوڑے جنہوں نے دو آیتیں پڑی ہوئی ہیں چار صورتیں یاد کی ہوئی ہیں تھوڑا یا زیادہ یاد کیا ہوا ہے ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے آپ کا حکم ہے تعاہد القرآن قرآن پر پیرا ڈالو ہمیشہ اس کا دھیان رکھو یاد رکھیے قرآن کریم بالکل امام نے فرمایا بالکل اس اونٹ کی طرح ہے جو مضبوط اور طاقتور ہے اس کا گھٹنا باندھے رکھو گے تو تمہارے قابو میں رکھے گا رہے گا جو ہی اس کا گھٹنا کھول دو گے اونٹ بھاگ جائے گا قرآن کریم کو جب بھی چھوڑو گے قرآن کریم نخریلی کتاب ہے عزت و عظمت والی کتاب ہے کسی کا نخرہ برداشت نہیں کرتی خود نخرے کرنے والی کتاب ہے صبح و شام اس کو ٹائم دو گے دوپہر رات سویر ہر وقت اس کو ٹائم دو گے تو یاد رہے گا اگر کوئی شخص سمجھے کہ یہ نصاب کی کتاب ہے باقی نصابی کتابوں کی طرح اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا تو کام چل جائے گا وہ غلط سمجھتا ہے جیسے روٹی پانی کی چھٹی نہیں ہوتی جیسے نماز کی چھٹی نہیں ہوتی جیسے انسان سارے کام روز مرہ کے ہمیشہ سر انجام دیتا ہے ویسے ہی کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہے کوئی جمعہ ہو کوئی ہفتہ ہو کوئی اتوار ہو ہر دن قرآن کریم کو ٹائم ملنا چاہیے جو ہر دن قرآن کریم کو وقت دیتا ہے قرآن کریم اس کو اپنا آپ دے دیتا ہے جو ہر وقت قرآن کریم کو وقت نہیں دیتا قرآن کریم اس کے قابو نہیں آتا اس لیے جس نے جتنا کیا ہوا ہے کسی نے ایک آس بھی یاد کی ہوئی ہے وہ بھی روزانہ اس کو پڑھنا نہ بھولے کسی نے سارا حفظ کیا ہوا ہے وہ بھی اپنا ورد اور وظیفہ بنا لے ایک مخصوص حصے کو روزانہ پڑھتا رہے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے قرآن اس کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائے گا اور اگر کسی نے اس کو پسے پشت ڈالا تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے منا روان ذکری فن لہو معیشت شروع ہو یوم القیامت عاما قال رب لما حشرتني يا وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جس اس نے میری یاد میرے قرآن سے منہ مو موڑا اس کی زندگی تنگی کی اور قیامت کے دن اندھا اٹھے گا پوچھے گا اللہ میری آنکھیں تھی وہ کہاں گئیں اللہ فرمائے گا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے ان کو بلا دیا تھا جو میری آیتوں کو بلا دیتا ہے ہم قیامت کے دن اس کو نظر انداز کر دیں گے اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے میں بھی وہی دعا کرتا ہوں ہم سب مل کر وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی اس لیے ہم سب کہتے ہیں اللہ ابدو کا وبن ابدی کا وبن امتی کا نا سیبی کا فی حکم کا عدل فی قضاء کا اسالو کا بکل اسمن ہوا لکا سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت انفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اللهم من من من من خشيتك ما ما ما ما تحول تحول به به به بيننا وبين معاصيك ومن ومن طاعتك تبلغنا جنتك اليقين علينا علينا مصائب الدنيا الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل على على ظلمنا وانصرنا عادانا ولا ولا ولا ولا تجعل تجعل مصيبتنا في ديننا أكبر همنا مبلغ علمنا تسلط لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اللهم اللهم اللهم اعز الاسلام الاسلام والمسلمين والمسلمين انصر اعزنا ولا ولا ولا ولا ولا ولا تذلنا واكرمنا تهنا تحرمنا تحرمنا وزرنا تنقصنا وانصرنا تنصر علينا انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك حبك حبك وحب وحب من من من من يحبك يقربنا إلى خير ما ما سألك منه منه نبيك نبيك محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما ہمارا سننا قبول فرما ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اللہ نے جو کچھ کیا ہے اس کو قیامت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے اللہ جب ہم اس کے محتاج ہوں گے اس وقت یہ ہمارے کام آئے اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں ہم تیرے در کے سوادی ہیں ہم تیرے در کے گدا گر ہیں ہم تو اسے مانگتے ہیں ہمارے لیے تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے اس لیے ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمیں عطا فرما دے اللہ میں سن الخیرات و و المساکین اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين اللہ ہمیں قرآن کو اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما اللہ قرآن کو ہمارا دکھ سکھ کا ساتھی بنا اللہ ہمیں ہر مصیبت کے وقت قرآن یاد کرا اللہ ہمارے تمام دکھ تمام تکلیفیں تمام مصیبتیں اس قرآن کے ذریعے دور فرما اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے ساری مشکلیں ہیں ہم تیرے در کے سوالی ہیں ہمیں معاف فرما دے دنیا کی مشقتوں سے بھی آزاد فرما دے آخرت کے عذاب سے بھی آزاد فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسادئك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا من جاء منك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم ألف بين قلوبنا وأسلح ذات بيننا واهدنا سبول السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته